السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور سکس سیون نماز چھوڑنے کی کتنی وعید ہے یہ بھی سن لیجئے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا نہ اس کے پاس نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ اس کا حشر فرعون حامان اور اوب ابن خلف کے ساتھ ہوگا یہ حدیث امام احمد نے نقل کی ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو جو ہے بے نمازی بننے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کتنا بڑا کتنی بڑی بڑا عذاب ہے نماز چھوڑنے کا اس کے لیے نمازوں کا بہت اہتمام کریں اور ربی جالنی مقیم سلاتی و مندریتی ربنا و تقبل دعا یہ دعا پڑھتے رہیں اپنی اولادوں کے لیے ہمارے لیے کہ اللہ ہم سب کو نمازی بنائے ہمارے یہاں تہجد کا وقت ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ قیامت تک کے آنے والی ہماری نسلوں میں کوئی بے نمازی پیدا نہ ہو قیامت تک کے آنے والی ہماری نسلوں میں کوئی مشرق پیدا نہ ہو کوئی ملحد پیدا نہ ہو کوئی گنہگار فاسق اور فاجر پیدا نہ ہو اللہ تعالی ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں دیندار پیدا کرے بھلے لوگ پیدا کرے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے اب آج جو ہے میری رائے یہ ہے کہ دس مرتبہ سر اخلاص پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ اللہ جنت میں محل تیار ہو جائے گا دس مرتبہ سر اخلاص پڑھ کر آج کا سبق میں مجھے ایس ایم ایس کرنا ہے جو دس مرتبہ سر اخلاص پڑھے گا اور پڑھ کر مجھے ایس ایم ایس کرے گا میں اس کے لیے انشاءاللہ اللہ بہت اچھی دعا دوں گا محل بنے گا آپ کا میں بھی پڑھوں گا تو میرا بھی محل بنے گا انشاءاللہ لیکن آپ جتنوں کو پڑھاؤ گے جتنوں کو ایس ایم ایس کرو گے وہ دس مرتبہ پڑھیں گے سر اخلاص اور سر اخلاص پڑھتے ہی ان کے لیے جنت محل تیار ہو جائے گا میں پڑھوں گا میرے لیے ہو جائے گا اس لیے آج دو کام کرنے ہیں ایک کام تو یہ کرنا ہے جنت محل تیار کر لیجیے اپنا دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ایس ایم ایس کر دیجئے مجھے کبھی میں نے دس مرتبہ پڑھ لیا اپنے بچے سے پڑھوا لیجئے شوہر سے پڑھوا لیجئے خدا پڑھ لیجئے دس مرتبہ سر اخلاص تو اور مجھے ایس ایم ایس کریں گے تو میں انشاءاللہ اگلے سبق میں دعا دے دوں گا انشاءاللہ فقیر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان ہمارے ان سبقوں کو بے انتہا قبول فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین بلکہ ایک میری رائے ہے کہ بھی دس مرتبہ تو سر اخلاص پڑھ لو اپنا محل تیار کر لو اور تین مرتبہ سر اخلاص پڑھ کر سارے مرحوم ان کو ثواب پہنچا دو وہ بھی انتظار میں بھائی تیرہ مرتبہ سر اخلاص پڑھنا ہے دس مرتبہ ہمارا محل بن گا تین مرتبہ سارے مرحومن کو ثواب پہنچ جائے گا وہ بھی خوش ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں اے اللہ ان کے قبروں کو تو نور سے منور فرما ان کے درجات کے بلند فرما کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما اور اللہ جب بھی ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمارے لیے بھی ہماری جنت ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا بننے سے تو حفاظت فرما دے اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول کر تحجد کا وقت ہے ہمارے یہاں میں اہتمام سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس نے مجھے دعا کے لیے کہا ہو یا دعا کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا کسی ذریعے سے کہلوایا ہو یا جس کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو اے اللہ ان کی اور ہماری سب کی ساری جائز برادوں کو پوری فرما اور اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما اور اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما اور اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما دنیا میں بھی جنت عطا فرما اور مرنے کے بعد بھی جنت عطا فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا داوانہ الحمد للہ رب العالمی